یہودی مذہب اور عیسائی مذہب یہ اللہ تعالیٰ مختلف ہے اور اس کی مخالفت ہے شدید مخالفت لیکن ایک چیز ان کی مشترکہ ہوئی وہ ہے یورپی تہذیب جی، جی۔ یورپی تہذیب جو ہے نا سائنسی دور آنے کے بعد یہ یہود نسارا اور یورپ کے تمام لوگوں کو بلکہ باہر لوگوں کو اس نے اس نظریے پر متفق کر لیا ہے مذاہب کو علیحدہ رکھو ہاں۔ اب دنیا داری کے ساتھ دنیا کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے خدا رسول کا لہذا تم لا مذہب اور لا دین ہو کر رہو ایک نئی تہذیب یورپ دی جی۔ ہر جڑی تبلیغ دنیا چھو رہی ہے نا سکول کالج کھلن دے وقت ہی پہلی شہ بنیادی رکھی گئی تھی وہ کیا رکھی گئی کہ کوئی مذہب بدلے نہ بدلے کم از کم مذہب چھوڑ دے شڈی چیزاں ماشاء اللہ ذہین آدمی ہو ایک مذہب بدلنا ان کا مطلب ایک مذہب چھوڑ دے دوسرا مذہب اختیار کرنا ہاں۔ ایک اپنے مذہب کو چھوڑ دینا ہاں۔ کوئی دوسرے کو اختیار کرے نا ہاں مذہب بہت اچھے ہاں۔ مسئلہ حل ہو گیا

نیچریت کا خلاصہ پیچھے انہیں یہ بنایا کرتے بنایا نہیں ایک مرتبہ اول یہ نے کہ بھائی جہی حکومت ہے نا کو لادین رکھو دین کوئی تعلق نہیں دین کا کوئی تعلق نہیں سیاست جو آدھے نا سی سیاست بلا انہیں پیچھے لبرلزم وغیرہ یہ سارے اندر نہ کرتے دوسرے چھ درجے چھ آگے بھی یعنی یہ مقصد کیا بنتے سیاست دین وقت کہ کم از کم یہ دین رکھو کہ عبادت خدا کی اور حکومت انگریز کی یہ جمع ہو سکتے ہیں لہذا حاکم اللہ فقط کہو یہ غلط ہے حاکم ہمیں مانو معبود اس کو مابو ہاں، وہ بنیادی ہو سی وہ صرف ایک ذہن رکھتے ہو ان کا ایک شیطانی اللہ نے فرمایا نا امی جا اور پھر لگ دکھی ابلی ہی اٹھی گے کہ میری خلافت تو کیونکہ وہ وہ بادشاہ بادشاہ رہ چکا ہے جی۔ جنات دو ہاں، تو میری گئی جی ہاں۔ اتنے جنگ کی بابے آدم علیہ السلام مخالف بنے ہاں، ہی نظری ہوں وہی کی دنیا کافر آدمال صرف حکومت رکھو جی حکومت تے کول ہے والا نماز اگلے کی تے کول ہے حاجی تے کول ہے جی میں مرضی پہ کرو ہاں طریقہ نمبر دے پچھو پہلا ہی ہی مقصد پورا تھی وادن نماز یہ وہ وہ وہ سارا کو کو رگ نو خیر تھاری حکومت لے اللہ وحدہ لا شریک میں میں میں ہاں ہاں ہاں معبود قانون حاکم غیر میںاہراتی ہاکمیت اظہار تھی وے قانون ہے حاکمیت ہوں جی اگر ظاہر تو قانون شریعت ظاہر نہ تھی وے تو قانون قدرت قانون شریعت اور قدرت اس لیے پھر نہ کہ ظہور سے پہلے جی، جی۔ قانون قدرت قدرت اور ظہور میں آئے تو شریعت سمجھ آ گئی تو پھر انہیں دوجے درجے چ رکھیے تہذیب تہذیب کا مطلب ہے کہ میاں سیاست تو بعد معیشت اور معاشرت ایکل آدی رکھو

یہ اچھا۔ قبول کر کے بند گیا شرک ٹھیک ہے پہلے ہی حال ہی شرک کے کیونکہ تصاجی بیٹھو جو اللہ گوارا ہی کہہ دیجیے قانون مخلوق ہوں قانون پہ کہیں بھیج رہے گی گوار باطل ہی پسند ہے لا شریف ہے جی۔ انہوں نے تربیت شروع تو یہ کی ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرو اور اپنے سے چھوٹے کی شفقت کرو یہ انہوں نے یہی سزا جی۔ وہ بل میں ہولے ہولے تسلیم کریں دے کریں دے بل وہ سب پیغمبر دے گولڈن کھڑایا ہوا جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اندر ادب ہے اچھا، اچھا۔ تہذیب ہے ہے ہے ہے ہے ہے ادب تعمیل بحث نہ نہ کرو حکم حکم مانو اللہ کا جائے جائے نہیں کرنا عقل جیسے سارے بزرگ ہیں وہ وہ ہمیشہ جنہوں مرضی جو پردان خود پہ جا کہ اگر اسلام عقل سے سے سمجھا جاتا تو دنیا میں بڑے بڑے لوگ کافر ہو کر نمبر بال کھڑکے گولا خراب بس یہ گال ہے لما کرے اب پندرہ بھی پوڑے لے چار بھی پوڑیا دو سال دی بال ہے وہ ہو رہے